حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ میرے لیے ایک وقت مقرر تھا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا جب میں آپ کے پاس آتا تو اجازت طلب کرتا اگر میں آپ کو نماز کی حالت میں پاتا تو آپ کنکار دیتے اور میں داخل ہو جاتا اور اگر میں آپ کو فراغت میں پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عنایت فرماتے سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بارہ